نحمد ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وصلی علیہ السلام علیکم خواتین حضرات آپ کے پسندیدہ پروگرام نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان احمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بقرعید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو اور فرمایا یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے لہذا خوش دلی سے قربانی کرو یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ناظرین آج ابتدان پیش کی اور اسی حوالے سے حضرت سیدنا احمد بن اساق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی باوجود غربت کے رضائے الہی کی خاطر ہر سال بقرعید میں قربانی کیا کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر آ رہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ میرا مرحوم بھائی ایک ابلک یعنی دو چت چتکبرے گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے گھوڑے میں نے دیکھے میں نے پوچھا یا آخی ما فال اللہ بکا اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت گناہ گار تھا سیاہ گار تھا مجھے نہیں پتا کہ میری بخشش کس سبب ہو گئی لیکن ہاں ایک سبب جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کسی بڑیا نے مجھ سے ایک وقت ایک سوال کیا تھا اور بنیت ثواب میں نے اس کو ایک درہم دے دیا تھا شاید اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں میری بخشش کر دی پھر انہوں نے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ جو اتنے سارے گھوڑے ہیں وہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ میری بقرعید کی قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوا ہوں یعنی جس پر میں سوار ہوا ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے صدقے سے جو ہے داخل جنت کر دیا اور یہ کہہ کہ وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا بات یہ ہے ناظرین کہ بقرعید کا موقع ایک بار پھر ہمارے سامنے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک مسلمان جب صاحب استطاعت ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کیا کرتا ہے اس قربانی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ دراصل انسان یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اے پروردگار ہم تیرے حکم کی تکمیل کر رہے ہیں اے پروردگار ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ گوشت اور خون تیری بارگاہ میں نہیں پہنچتا لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری نیتیں اور اس کا اخلاص جو ہے وہ تیری بارگاہ میں پہنچا کرتا ہے اے پروردگار ہم جو قربانی تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں بس ہمیں تو یہ سوچ عطا فرما یہ نظریہ عطا فرما کہ خالص اخلاص اور تقوی کے ساتھ جو ہے اور اپنی نیت کو مثبت کرتے ہوئے ہم تیری بارگاہ میں قربانی کو پیش کر سکیں ایک بار پھر ناظرین وہ موقع ہمارے سامنے ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کا مسلمان اس قربانی کے فلسفے کو صحیح طور سے سمجھ سکا ہے آج کا مسلمان اس قربانی کے فلسفے پر صحیح طور سے عمل کر رہا ہے آج کا مسلمان اس فلسفے پر عمل کرتے ہوئے دراصل اسی انداز سے قربانی کر رہا ہے جس انداز سے اسے قربانی کرنے کا حکم دیا گیا تھا یا پھر آج کا مسلمان جو ہے وہ نمود و نمائش کا شکار ہے یہ وہ بات ہے ناظرین کہ جس پر ہمیں غور اس لیے بھی کرنا ہوگا کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کو اپنی دولت کو خرچ کیا کرتے ہیں جب ہم بہت ہی چاہ کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ جانوروں کو لایا کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتے ہیں ہمیں یہ بات معلوم ہے اور ہمارا عقیدہ اسی بات پر ہے اور یقین اسی بات پر ہے کہ ان قربانیوں کا گوشت اور اس کا خون اللہ کی بارگاہ کو نہیں پہنچتا بس ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور ہماری نیتیں پہنچتی ہیں لیکن اگر ناظرین اللہ نہ کرے اس قربانی کے اندر کسی بھی قسم کی ریاکاری آ گئی یا کسی بھی قسم کی نمود و نمائش آ گئی تو پھر اس قربانی کا جو سلا ہے وہ ہمیں کیسے ملے گا آج میں اس ایوان میں اس بحث کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں کہ دراصل قربانی کا فلسفہ ہے کیا دیگر مذاہب میں اس کا فلسفہ کیا رہا اور آج کا مسلمان جو لاکھوں اور کروڑوں روپوں کی قربانی پوری دنیا میں کیا کرتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم قربانی کے نام پر لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صاحب ہم بڑی استطاعت رکھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اسٹیٹس سمبل کی اس جنگ کے اندر جو ہے اپنے آپ کو شامل کر چکے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ قربانی اب صرف لفظ قربانی تک محدود ہو کے رہ گئی ہے اور نمود و نمائش جو ہے وہ اس پر غالب آ گئی ہے اگر ناظرین ایسا ہے تو پھر ہمیں غور کرنا ہوگا لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جتنی بڑی تبدیلی اب اس معاشرے میں آئی ہے اس کو دیکھ کر بہت خوشی بھی ہوتی ہے یعنی وہ مثبت باتیں اگر میں اس پہ کلام کروں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے بڑے جو ہیں وہ جایا کرتے تھے اور جا کر قربانی کے جانوروں کو لے کے آیا کرتے تھے لیکن آج نوجوان نسل میں یہ شعور اس حد تک بیدار ہو چکا ہے اور اتنی ان کے اندر یہ سوچ بیدار ہو چکی ہے کہ وہ خود لپک کر قربانی جو ہے وہ کرنے کے لیے آگے بڑھا کرتے ہیں یہ بھی ایک بڑی مثبت بات ہے اور یہ بھی بڑی مثبت بات ہے ناظرین کہ لوگ جو ہیں وہ ہر سال غربا اور یتاما اور مساکین کی مدد کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی قربانی کیا کرتے ہیں اور ان تمام لوگوں کی داد کیا کرتے ہیں ان کو وہ جو گوشت پورے پورے برس نہیں پہنچا کرتا ان کی قربانیوں کے ذریعے سے پہنچایا کرتے ہیں تو یہ مثبت باتیں بھی ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کہیں ہمارے یہاں یہ کمی موجود ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کمی کو تلاش کریں اور اس کا ازالہ اپنی گفتگو میں بھی کریں اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس میں شامل کریں انشاءاللہ اس ایوان کے دروازے میں آپ کے لیے کھولوں گا اور آپ کی کال شامل کریں گے آپ کے تاثرات پوری دنیا سے شامل کریں گے کہ قربانی یا نمود و نمائش یہ وہ باتیں ہیں جس پر آج ہمیں ضرور کرام کرنا ہوگا آپ کا تعارف سب سے پہلے اپنے مہمان سے ہمارے ساتھ جو سب سے پہلی شخصیت تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے دل عزیز ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ہیں فلسفے میں ماشاء اللہ بڑا عبور ہے اور اس ایوان کا مستقل حصہ ہیں محترم جناب مفتی عامر صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوجوان صناخوا ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ ان کو بہت ہی پیاری آواز سے نوازا ہے حافظ مظہر قادری ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان اللہ ان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے مفتی صاحب آپ کو اور حافظ صاحب آپ کو دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سلامت کرتا ہوں مفتی صاحب بڑا ہی اہم موضوع اور الحمد کچھ دنوں کے بعد ماشاء اللہ یہ فریضہ جو ہے تمام مسلمان جو ہیں وہ ادا کرنے جائیں گے بالخصوص وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں قربانی کے معنی اور مفہوم کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جمع بھائی سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نذرانوں کو پیش کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اس یاد کو تازہ کریں قربانی لفظ قرب سے ماخوذ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تقرب حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رضا کے حصول کے لیے اور تقرب کے حصول کے لیے جو نذرانہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں قربانی تو یہ قربانی لفظ قرب سے ماخوذ ہے اور اس قربانی کے حوالے سے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ فصل لیلی ربی کا بن ہر نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر پھر اسی طرح ایک مقام پر فرمایا کل ان سلاتی و نسخی و ماہیا و مماتی لاہ رب العالمین اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے تو ان آیت کرمہ میں ایک طرف تو قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے اور پھر دوسری طرف اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بندہ مومن کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اچھا ایک بات چونکہ مطلب نے تذکرہ بات آئی تو یہ بھی قصہ جو ہے وہ تمام ہو جائے کہ دیگر مذاہب میں کیا اس کا کوئی تصور موجود رہا یعنی صرف اور صرف ہم اس کو اگر یوں سمجھیں کہ اسلام ہی تک جو اس کو مقید کیا گیا یعنی دین اسلام تک مقید کیا گیا یا دیگر مذاہب میں بھی اس کا تصور موجود تھا نہیں بالکل موجود ہے دیگر مذاہب میں بھی قربانی کا تصور ہے سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے نا کہ جتنی انسانی تاریخ قدیم ہے قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت عابیل اور قابل نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی ایک کی قبول کی گئی تھی اور ایک کی نہ قبول کی گئی تھی تو اس قربانی کا ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ قربانی یعنی یہ ہمیشہ سے انسانوں کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ جس کو وہ اپنا ملجا یا ماوا سمجھتے ہیں اس کی بارگاہ میں لازمی طور پہ نذرانہ پیش کرتے ہیں تو یہ جو تصور ہے قربانی کا دیگر اقوام اور مذاہب میں بھی پایا جاتا تھا مثلا یہود ہیں تو ان کے مذاہب کی کتابوں میں جس کثرت کے ساتھ قربانی کا ذکر ملتا ہے اتنا ذکر اتنی کثرت کسی اور چیز کی نہیں ملتی مختلف طریقے سے وہ قربانی کیا کرتے تھے گناہوں سے جو معافیت ہو جاتی تھی اس کی مقصرت کے لیے سلامتی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے قربانی پیش کرتے تھے اچھا۔ پھر جو مذہبی طور پہ رائج تھا وہ جو قربانی پیش کرتے تھے جلانے کے لیے یعنی پہلے قربانی کے قبول ہونے نہ قبول ہونے کا دار و مدار اس پر تھا کہ جو قربانی جو ہے وہ اٹھا لی جاتی تھی جو جانور اٹھا لیا جاتا وہ قبول ہو جاتی تھی تو اس طور پہ بھی سوختنی کے لیے قربانی پیش کرتے تھے پھر عیسائی مذہب کو آپ دیکھیں کہ ان کی تو مذہب کی بنیاد ہی قربانی پر ہے اچھا یہ جو موجودہ تصورات ہیں ان کے مذہبی حوالے سے اس میں یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی تو اس طریقے کے تصورات عیسائی مذہب میں بھی ہیں آپ ہندوازم میں بھی دیکھ لیں کہ بلیدان کا لفظ ملتا ہے اس میں پھر جو دیوتاؤں کو بھیج چڑھائی ہے یہ تصورات بھی ملتے ہیں مقصد یہ کہ یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے اسلام نے یہ کیا کہ عبادت میں جو مختلف طریقے رائج تھے معبود کی بارگاہ میں مختلف چیزوں کو پیش کرنے کا رواج تھا تو یہ قربانی کے تصور کو بھی اسلام نے جس طریقے سے باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا سجدے کو عبادت کو تو یہ ریفارمیشن کے عمل میں نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کو بھی خاص کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ فقط اللہ کا نام لے کے کی جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے اچھا دیکھیں دیگر مذاہب کا جہاں تذکرہ آتا ہے تو وہاں ایک کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے دین اسلام میں کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے واضح طور پر ارشاد بھی فرما دیا کلام پاک میں جو اس کا تذکرہ تو جس انداز سے ہمارے لیے اسپیسیفائی کیا یا جس سنت کو ہم پورا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو عیسائی مذہب میں یا یہودی مذہب میں جو طریقہ کار تھا یا اگر میں اس طرف جاؤں کہ جہاں مشرقین لات مناط اور رضا کے بتوں کو نظر کیا کرتے تھے جانور تو وہ ایک الگ جو ہے تصور تھا تو یہ جو تصور اسلام کا ہے کیا اس سے ریزمبل کرتا وہ تصور تھا یا اس سے مختلف تھا تو اسلام میں جو قربانی کا تصور ہے جیسا کہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا حضرت ارکم سے مرضی ہے کہ انہوں نے حضور سے پوچھا ما حاضر ادا ہی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں مقصد ان کا مقصد کیا ہے ان کی حکمت کیا ہے قربانی کرنے کا حکم موجود تھا لاتعداد قربانیاں کرتے تھے صحابہ کرام یہ سوال فقط اس غرض سے تھا کہ اس قربانی کا مقصد کیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قربانیاں ہیں یہ سنت ابی کم ابراہیم تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی ایک عظیم الشان نذرانہ اس یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اس کی روح کو برقرار رکھنے کے لیے کہ بندہ مومن کے دل میں بھی یہ جذبات پیدا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں تو اسلام میں جو تصور ہے وہ تو یہ ہے جیسا کہ حادث میں ذکر کیا کہ ہم جو یہ قربانی کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کی یہ جو ہم قربانی کی بات کر رہے تھے مطلق قربانی کا تصور جو تھا وہ یہ تھا عبادت کے طور پہ اب وہ جو مطلق تصور تھا وہ بھی اس میں موجود ہے ایک طرف حضرت ابراہیم کی سنت اور ان کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے دوسری طرف چونکہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جا رہی ہے تو وہ تصور بھی اس کے اندر موجود ہے لیکن دیگر مذاہب کا جو تصور تھا وہ ہمارے تصور سے تو مختلف رہا یعنی بات آپ کی جو ہے وہ یہ ہے بنیادی طور پہ اچھا اب اس میں جو اسلام کا جو بنیادی تصور ہے اس پہ بات کرتے ہیں یعنی قربانی کو تھوڑا سا آپ نے جو چونکہ کلیریفائی کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو میں چاہتا ہوں مزید اس پہ کلام ہو کہ اسلام میں قربانی کا تصور اصل جو اس کا ایسنس ہے وہ کیا ہے اس پہ کلام کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اس ایوان کے دروازے آپ کے لیے کھولتے ہیں اور یاد رہے کہ جیسا کہ ٹکر آپ نے دیکھا پہ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آج ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ قربانی یا نمود و نمائش ہم اصل فلسفے کو سمجھ رہے ہیں یا ہم نمود و نمائش کی طرف جا رہے ہیں اپنے پہلے کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے جی میں آسم بول رہا ہوں لاہور سے جی آسم صاحب سر میرا کچھ کوشچن تھے کہ میرے بھائی نے ہمیں پیسے بھیجے ہیں مری یعنی والدہ کو تو اس نے کہ امی یہ پیسے آپ اس کی قربانی کریں ٹھیک ہے تو پوچھنا پڑے گا کہ یہ میرے بھائی کی طرف سے ہوگی یا والدہ کی طرف سے جو ہے اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ سر ہم نے نا کچھ قرضہ لیا ہوا ہے جو ہم منتھلی پیڈ کر رہے ہیں ان کو تو اس سے ہماری اوپر قربانی کیا جاتی ہے اس کے علاوہ ہم نے اپنا گھر جو ہے وہ گیری میں دیا ہوا ہے تو اس سے ہماری کیا قربانی جائز ہوتی ہے اچھا یہ بتائیے کہ جیسا کہ ایک کوشچن آج ہم نے اس میں ریز کیا ہے کہ اصل جو فلسفہ قربانی کا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ اصل فلسفے کو سمجھ رہا ہے یا نمود و نمائش کی طرف جو ہے وہ چلا گیا ہے سر زیادہ تر تو کچھ نمائش کی طرف ہی ہے اس کی وجہ اس کی وجہ دکھاوا کچھ لوگوں میں آ چکا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ دکھاوا کیوں ہے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے یعنی ہمارے پاس پیسہ ہے اسٹیٹس ہاں، ہمارے پاس پیسہ ہے ہم لیے میں اپنے آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ ہمارے والد صاحب جب زندہ تھے ہم یعنی میں ہمارے ساتھ قربانی کرتے تھے تو اس بار ہم نو سال بات کر رہے ہیں اچھا اور ہمیں اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو بتا کہ ہم قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا السلام علیکم السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام جنید بھائی میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ہمارا گھر ہے تقریباً تین لاکھ روپے تک کا گھر ہے تو اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہوں جتنا بس ضرورت ہے گھر کا خرچہ ہوتا ہے ہم اتنے ہی ہوتے ہیں تو کیا ہم پہ قربانی فرض ہے یا نہیں اچھا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں کراچی سے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب اسلام میں قربانی کا تصور کیا ہے اس پہ تھوڑا سا کیا ہاں، یہی میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام سے جو صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اب جو آپ نے بات کی نا کہ اس کے اندر جو اس کی روح ہے وہ کیا ہے قربانی کے مقصد کیا ہے اس حوالے سے دیکھیں ہم اگر دیکھنے جائیں ایک طرف تو یہ آپ نے سنا ہوا غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین اور ابتدا اسماعیل یعنی یہ جو داستان حرم ہے اسلام کی جو داستان ہے تو یہ تو بھری پڑی ہے قربانی سے جو بھی اللہ تعالیٰ کے بندے آئے انبیاء آئے اولیاء آئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی جس جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا انہوں نے اس آزمائش کو پورا کر دکھایا اور جو کچھ بھی رائے خدا میں لٹانے کی ضرورت پیش آئی قربانی کی ضرورت پیش آئی انہوں نے اپنی مال کو جان کو خواہشات کو ہر چیز کو قربان کیا تو دین اسلام تو ہمیں درس ہی اس چیز کا دیتا ہے لیکن جب کسی چیز کو قربانی کی جائے تو اس کی اصل حکمت یا اس کا اصل مقصد وہ اللہ تعالی کی رضا ہونی چاہیے اس کی خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے نمود و یا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کل ان نماز تقبل اللہ من المتقین حابیل اور قابل دونوں نے قربانی پیش کی تھی ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہ ہوئی تو چونکہ قابل کی قبول ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو متقی ہی کی قربانی قبول کر رہا ہے یعنی جو سکے دل سے خلوص سے اخلاص سے محبت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے وہ قبول ہو جیسا کہ میں نے ابتدان بھی کہا تھا کہ دراصل جانوروں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے دے نا کہ جانوروں کو تمہارے جانوروں کو جو ہے وہ خون و گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے اچھا اب وہ اسلام میں تو تصور ہی بتا دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے تمہیں قربانی دینی ہے اور تم دراصل متقی ہو کر جو ہے بارگاہ میں قربانی پیش کرو لیکن ایک جو بڑی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک لاجک یعنی ایک انسان کا ذہن ہے اور انسان کا ذہن فہم بہت سے سوالات کرتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے قربانی دینے کی بات کی جاتی ہے حکم ہوتا ہے وہ لے کے چلتے ہیں پھر اس کے بعد ایک طویل داستان ہے مختصر یہ ہے کہ یہ جو مطلب معاملہ ہے یہ جو حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملا اور پھر یہ جو ہے سنت ابراہیمی کی شکل اختیار کر گیا دراصل اس کے پیچھے لاجک کیا تھی یعنی اگر ہم ایک لاجک تلاش کرنے کی بات کریں تو اس پورے معاملے کے پیچھے ایک لاجک جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے کیا ہے یا پوری امت کے لیے کیا ہے حالانکہ اس کو پہلے ہم فقط قربانی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں پھر حضرت ابراہیم ہی کی مثال کو سامنے بھی رکھیں گے میں نے قربانی کے اور لفظ کے معنی ذکر کی قرب اور تقرب حاصل کرنا جب کوئی شخص کسی کے لیے کوئی چیز قربان کرتا ہے کچھ سیکریفائی کرتا ہے تو وہ اپنے تعلق کو ظاہر کرتا ہے کہ میرا اس سے تعلق کیا ہے کیسا ہے میں اس کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں یعنی قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اس سے بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو اپنا مالک و خالق جانتے ہیں تو اب ان دعووں کے جواب میں جب وہ ہم سے قربانی طلب کرتا ہے تو ہم وہ قربانی پیش کر کے بتاتے ہیں اپنے بندگی کے دعوے کو ثابت کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا تعلق بندگی کا ہے اس نے ہمیں حکم دیا ہم نے کر دکھایا یعنی اس کے حکم کی ہم دراصل تکمیل کر رہے ہیں تو ثابت کر رہے ہیں پروردگار ہم تیرے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں پھر قربانی کی جب بات آتی ہے تو بندہ کسی کے لیے جس قدر قربانی دے سکتا ہے اتنا تعلق ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے اب ابراہیم علیہ السلام کا تعلق آپ کو پتا ہے خلیل تھے اللہ کے تو انہوں نے اس حساب سے قربانیاں بھی دی اس بات کو جاری رکھیں گے مفتی صاحب اور یہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جناب وعلیکم السلام حضور اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں ورنہ صرف ہم سلام دعا ہی کرتے رہیں گے حاجی صاحب سر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا جناب کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہاں میں ہندوستان سے بات کر رہا ہوں ہندوستان سے بات کر رہا ہوں میں نے ارض کیا اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں آپ پلیز ہاں جی بولیے جناب السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں، میں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنا بڑا مقدس مہینہ ہے یہ ہمارے حضور کی جو ہے تو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تو قربانی کا جو مسئلہ ہے جہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو قربانی جو انہوں نے قربان کیے وہاں پہ آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک مالک جو ہے جو کروڑپتی ہے یا لکھپتی ہے لیکن وہ اپنے نوکر سے جو ہے تو ڈمبا ہو یا کوئی جانور ہو جو خرید کے منگا رہا ہو چاہیے جائے گا اسلام میں یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف اپنے پیسے کا استعمال کر رہا ہے لیکن وہ جو ایک خوشو خوشو ہوتا ہے کہ خود جا کے جو ہے وہ جانور کو تلاش کیا جائے وہ پیسے دے کر اپنے اچھا۔ غلام سے منگوا لیا کرتا ہے ہاں جی اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے یہاں ماشاء اللہ کروڑوں روپے کی قربانی پوری دنیا میں ہوا کرتی ہے اور لوگ بڑے دل سے کیا کرتے ہیں بہت عقیدت سے کیا کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ قربانی امید و نمائش میں تبدیل ہو گئی ہے یہ میں میں اسے اپنے خود سے محسوس کر رہا ہوں میں تو اس میں میں چاہوں گا کہ ہمارے نبی کا کیا اچھا مسئلہ ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں جناب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ہندوستان سے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے آپ صاحب نام میرے کو بھول گیا جناب جناب میں بہت اچھا ہوں آپ کے میں دو عرب سے بول رہا ہوں جی فرمائیے دو سوال ہیں جناب یہ ہاں۔ میں قربانی ہو سکتا ہے بتا دیجیے میں ہاں۔ ابھی پیسے ادھر سے روانہ کر کے پاکستان میں قربانی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اور میرا سوال یہ ہے میں گیا تھا آج سے چودہ سال ہو گئے تھے پہلے ہاں۔ بیچ میں میں نے اپنے گھر والی کو لے گیا تھا میں حج کروایا تھا الوداع تھا وہ ہمارے سے نہیں ہو چکا اچھا سمجھا ٹھیک ہے بالکل سمجھے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آپ بھی سوچیں ہم بھی سوچتے ہیں کہ آج کے اس دور میں قربانی یا نمود و نمائش ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر شوق سے ایک بار اب ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے آج اس ایوان میں ہم گفتگو کر رہے ہیں قربانی یا نمود و نمائش یہ ایوان آپ کا منتظر رہے گا اور انشاءاللہ اللہ آپ کی کالز کے ذریعے آپ کی آواز کو بھی سنیں گے اور اس کو پورے زمانے کی صدا بھی بنائیں گے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام خان بات کر رہے ہیں جی مسز خان کینیڈا سے کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمد للہ رب العالمین جیسے مختلف بہت بہت السلام علیکم اور ناخوا کو بھی بہت بہت السلام علیکم وعلیکم السلام کیا کہنا چاہیں گے آپ جنید بھائی موضوع تو آپ نے بہت اچھا رکھا اور میرے بہت کم مس ہو گئے جو نیا کم رہا ہماری ڈش نہیں آتی رہی اس کی کمی آپ بتائیے میں کیسے پوری آپ کے تو جو مجھے پروگرام ویسے ہوتے کہ ان کو چھوڑنے کو تو دلی بھی چاہتا تھے بھی آپ آپ کی محبت ہے لیکن اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پھر کچھ ڈسٹربنس ہے آپ اگر موبائل فون سے بات کر رہی ہیں تو تھوڑا باہر آ جائیے جی اب بہتر ہوئی ہے کچھ جی اب بہتر ہے فرمائیے جی ایک تو مجھے جو تھا وہ پوچھنا تھا کہ گائے میں سات حصے ہوتے ہیں اور اگر کسی کے چار حصے ہوں گے تو وہ تین حصے اور بھی پورے کرنے پڑیں گے یا آپ ایک مکمل گائے مطلب چار حصوں میں دے سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اور کیا کہنا چاہیں گے اور دوسرا سوال ہے میرا اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرا سوال ہے کہ اگر کسی نے قربانی کر دی ہے تو کیا وہ شیئر نہیں کرتے اور ناخن نہیں پیسے آتے اور دوسرا میرا یہ جو بھی غیر مسلم کے بارے میں آپ بتا رہے تھے قربانی کا تو یہ جو مطلب غیر مسلم جو کرتے ہیں انسانوں کا بلی چڑھاتے ہیں یا جیسے کوئی ان کی کوئی پرابلم آ گئی تو میں نے کہا جی سلام کو ایسے چڑھا دو تو یہ طوفان تھم جائے گا ہلو جی جی جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں جی اور دوسرا یہ کہ جیسے آپ کا نمود و نمائش کے بارے میں تو یہ جو جب ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بڑے شوق سے اپنے بکروں کو لے کے گھومتے تھے نا جیسے ان کو مہندی لگائی ہو اور ہو تو ایک طرح کا یہ اپنا بچوں کا شوق ہوتا تھا لیکن جیسے آپ نے کہا کہ واقعی آج کل پیسے کی مانی شاید لوگوں کے پاس بہت ہے جو وہ اپنی ان چیزوں میں زیادہ نمود و نمائش کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے لاکھ کا بکرا لے کے قربان کیا اور اس کی ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ اپنے لاکھوں کو بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو ان لوگوں کے دلوں میں جو بےچارے قربانی نہیں کر سکتے ان کے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم قربانی نہیں کر سکتے یہ لوگ اتنے اتنے کہاں سے کر رہے ہیں ان کے دلوں میں کیسے بچارا کا وقت گزرے گا کہ جو یہ سوچ رہے ہوں کہ ہمارے پاس چیز نہیں ہے اتنی رقم اور یہ لوگ اتنی قربانی کرے کہ ان لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جن کے بکرے اخباروں میں آتے ہیں کسی طرح نے اتنے لاکھ کا بکرا قربان کیا اسے دلوں کا بہت رنگ ہوتا ہے جو ہے وہ اپنی استقاعت کے مطابق ضرور قربانی کرے کریں اللہ تعالیٰ ان کو اور ان میں اضافہ دے قربانیوں میں لیکن کسی کو ایسے نہ کرے کہ کسی کا دل دکھے یا وہ ملال محسوس کرے اس بات سے کہ یہ قربانی اگر وہ اس میں بھی کر سکتے تو ہم کچھ ہزاروں میں بھی نہیں کر سکتے اچھا اتنی ریلیونٹ گفتگو ہے مسز خان آپ کی کہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے بہت سے لوگ ہیں اس معاشرے کے اندر جو لاکھوں روپے کی گائے یا لاکھوں روپے کا جانور یا لاکھوں روپے کے بکرے لے کر جو ہے وہ باقاعدہ تصویریں آتی ہیں ہاں، تصویر بالکل اور باقاعدہ یہ ایکسپورٹ ہاں، کرتے ہیں جی،, جی۔, جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کینیڈا سے جوائن کیا السلام علیکم وعلیکم السلام جناب سر کیا ہے سے جی اللہ کا بہت شکریہ آپ ٹھیک ہے سر مفتی صاحب کو میری طرف وعلیکم السلام کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر شکیل الرحمان سے بات کر رہا ہوں جناب شفیع الرحمان صاحب یہ تھا میری والدہ آیا تھے ٹیلی ویژن کی ہاں۔ آواز کو بند کر دیں جناب جی سر سر میری والدہ آیا تھے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کے لیے قربانی کرنا ہے ہم دو تین بھائی ہیں کیا ان کے لیے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سجیب الرحمان صاحب موضوع کو کیسے دیکھتے ہیں جو آج ہم نے ایک سوال ریز کیا اس احوال میں کہ جی۔ ہم قربانی کر رہے ہیں یا قربانی کے نام پر نمود و نمائش کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے سر نمود و نمائش بھی آپ لوگوں نے بہت اچھا پروگرام اس کے بارے میں رکھا ہے آج کل جو ہے نا لوگ کافی شوشا کر رہے ہیں اس بارے میں اتنی قربانی نہیں ہوتی جتنا یہ لوگ شوشا کرتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے لوگوں کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کا بہت اچھا پروگرام بالکل ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب آپ کی جانب میں ضرور آؤں گا ہم جو باری تعالیٰ سے مزید جو ہے وہ تسلسل دیتے ہیں بلی س جا رسلی بندہ رسلے سجا ہندا کرو چاہتے چاہتے ہیں کرم چاہتے ہیں کرم چاہتے ہیں کرم چاہتے ہیں کرم چاہتے ہیں کرم چاہتے ہیں کرم چاہتے ہیں نبے اللہ من بے نبے اللہ من بے لبیک اللہ بت اللہ ہوتے بے اللہ ہوتے بے دیکھو تو دیکھے بڑا برابر اللہ ہوے اللہ ہوئی کرم چاہتے ہیں کرم چاہتے ہیں کرم چاہتے ہیں کرم نبے ہم نبے ہم لاہم من بے مالا تا عمر کے دے آنا مقبے اللہ ہوے اللہ ہوئی کرم چاہتے ہیں کرم چاہتے ہیں کرم چاہتے ہیں کرم چاہتے ہیں لبے ہم لبے مانگی ہے ہم نے مقبول ہوں گی نیزا رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر کرم چاہتے ہیں کرم چاہتے ہیں کرم چاہتے ہیں کرم چاہتے ہیں مولا سبھی عطا چاہتا ہے بس مزطر کے اتا چاہتا ہے مولا یہ ہم سب چاہتے ہیں مولا یہ ہم سب چاہتے ہیں بس مزطر کے تے اتا چاہتے بس مغرتے پتا چاوتے ہے بش تال کے اب نا کرم اللہ ہوتے بھائی اللہ ہوتے بھائی کرم چاہتے ہیں کرم چاہتے ہیں کرم چاہتے ہیں کرم چاہتے ہیں ہے اللہ اللہ ماشاء اللہ جی قرآن کا جو بنیادی حکم ہے قربانی کے حوالے سے اس پہ آپ نے کلام کیا قربانی کے مقصد فلسفے میں ہم بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کالر بھی شامل کریں گے اس سے بعد انشاءاللہ شاء آپ سے گفتگو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید صاحب اکرم بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے جی اکرم صاحب کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے ابھی کینیڈا سے جو سوال ہوا کہ بچے جو ہیں وہ قربانی کے جانور کو مہندی لگاتے ہیں اور اپنے ساتھ جو ہے لے کے گھومتے ہیں تو اس میں کیا ہم اس چیز کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی نمود و نمائش میں آ رہا ہے یا کہ واقعی یہ بڑوں کا یہ خیال ہوگا یا بچوں کا تو اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکیں گے اچھا مطلب آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ باتیں بھی کہیں نمود نمائش کے زمرے میں تو نہیں آتی جی ہاں۔ اچھا لیکن معاشرے کو کیسے دیکھتے ہیں اگر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں اور فلسفہ قربانی سے کتنے قریب ہیں ہم یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نمود نمائش کی طرف تو نہیں چلے گئے نمود نمائش کی طرف فی الوقت جس زمانے میں ہم مطلب جب ہم اس کو اگر متعلقہ اس کو کلی طور پہ دیکھا جائے تو اس میں ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا پڑوسی پچاس ہزار روپے کا اگر بکرا لے کر آیا ہے تو اس کے پچاس ہزار روپے کا جو بکرا ہے اور میں پانچ ہزار کا لے کر آیا ہوں تو یقیناً وہ یہ چاہے گا کہ میں اپنے ارد گرد والوں کو دکھاؤں اب اگر وہ خود نہ چاہے اور اس کی اولاد یا بچے وغیرہ یا کوئی بیٹا اس کو لے کے بازار میں نکلتا ہے تو یقیناً اب میں آپ کو اپنی ایک مثال دوں اب پہلے اگر ہم صرف ایک جانور قربان کرتے تھے اب الحمدللہ للہ اللہ پاک نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے گائے لے کے دین ذبح کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اب میرا اس دفعہ کا یہ پروگرام ہے کہ ہم انشاءاللہ شاء اونٹ لیں تو یقیناً اگر میرا نہیں تو ہم ساؤں کا تو یہ آئے گا کہ وہ یہ نمود و نمائش کے لیے کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے اونٹ لے لیا ہے تو اب اس میں ہم اس کو کس طریقے سے اپنے آپ کو کس طریقے سے مطمئن کریں گے نہیں لیکن ایک بڑی پیاری سی بات ہے نا بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے عطا کیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے آپ اگر جانور کثرت سے کر رہے ہیں تو اس میں مذاکرہ تھوڑی یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو مال میں بقیر نہیں بنایا بلکہ آپ تو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ قربانی کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی بری سی بات نہیں ہے لیکن ہاں اگر وہی بات ہے کہ آپ کے محل سے نکلی ہوئی چنگاری اگر کسی کے جھونپڑے کو آگ لگا دے تو وہاں پہ آ کے پھر ہمیں سوچنا ہوگا السلام علیکم السلام علیکم جنید جی، صاحب ایک دفعہ پھر آپ کی جی وعلیکم السلام مسز جی، خان کینیڈا سے بالکل ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فرمائیے جی، میرا ایک سوال تو رہ گیا تھا کہ اگر کسی کی نیت ہو پانچ دس کی قربانی کی لیکن پھر اس کی اتنی ہمت نہ تو کیا وہ دو بکرے اور تین گائے میں حصہ ڈال سکتا ہے بالکل آپ کو بتا دیں مجھے ان سے کی فرمائش کرنی تھی میری زندگی کا یہ نہیں ہے کرینا ان شاء اللہ کوشش کریں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کینیڈا سے جوائن کیا مفتی صاحب ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری ہو رہی ہے اسی فلسفے پہ بات ہم کر رہے تھے مقصد اور فلسفہ کیا ہے جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ قربانی کا جو مقصد ہے جب کوئی شخص کسی کے لیے کوئی چیز قربان کرتا ہے تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے میں اس کے لیے کیا قربان کر سکتا ہوں اپنے تعلق کو شو کرتا ہے بالکل ٹھیک کہ میں اس کی دوستی میں اس کی محبت میں یہ قربان کر سکتا ہوں بالکل ٹھیک اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ تعلق جتنا گہرا ہوگا قربانی اتنی زیادہ بڑی ہوگی تو اب جب ہم بات کرتے ہیں انبیاء کرام کی تو ان کا تعلق تو آپ کو پتا ہے کہ امتوں سے تو زیادہ ہی ہے جو تعلق انبیاء کا اللہ تعالیٰ سے ہے اس لیے جو قربانیاں انبیاء کرام نے پیش کی ہیں وہ امتوں نے نہیں پیش سکے بات پھر انبیاء کرام نے بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کہتے ہیں خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست دوست اللہ کا اب یہ کیسا گہرا تعلق تھا ایک وہ دوستی جو آج معاشرے میں ہوتی ہے اور ایک وہ دوستی جو اللہ سے تو آج تو دوستی کا ہی بدل گیا ہے اب جب دوستی اللہ اور حضرت ابراہیم کے درمیان ہے یعنی خلیل اللہ کے ہاں. درمیان ہو تو اب اس دوستی میں جو آزمائش ہو جو امتحان ہو جو قربانی ہوگی اس کی تو بات ہوگی کتنی اس بات کو قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وا عزت اللہ ابراہیم ربو بھی کلیمات جب ہم نے ابراہیم کو مختلف طریقوں سے آزمایا تو اس نے ہر آزمائش کو پورا کر ہاں۔ دکھایا ہاں۔ حکم ہوتا ہے کہ وقت کے جابر بادشاہ سے ٹکرا وہ ٹکراتے ہیں پورے معاشرے سے ٹکراتے ہیں اور وہ جو معاشرہ پتر و پر مبنی ہوتا ہے آپ برملا کسی سے ڈرے بغیر کہتے ہیں کہ انی بری مما ماں تشرکون میں برات کرتا ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو کیا حکم ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کے آ جا ایسی جگہ پہ جو غیر زرخیز ہو چھوڑ کے آ جاتے ہیں واہ کہتے ہیں ربانہ ضروریتی بواد ضروری بادن در ان مولا میں نے تیرے حکم پہ اپنی اولاد کو ایک ایسے مقام پر چھوڑ دیا جہاں پانی ہے نہ خوراک ہے نہ کھانا پینا ہے صرف تیری رضا میں تیرے حکم کی تعمیل میں پھر جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے اس کو قربان کر دے تو قربانی پیش کرتے ہیں اور وہ واقعہ بھی قرآن حکیم میں ذکر ہے اچھا آپ دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ بڑا لطیف آتا ہے ہندوستان سے جو بھائی کی کال آئی تھی اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ ایک اپنے غلام کو اپنے نوکر کو ایک شخص کے پاس کروڑوں روپیہ موجود ہے اور وہ جا کر جو ہے وہ آخری دن کہتا ہے جا کر ایک دمبا لا کر ذبح کر دو یعنی کروڑوں روپیہ موجود ہے اس کے پاس وہ چاہے تو بہت اچھی قربانی کر سکتا ہے غریبوں کی بڑی مدد کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بڑی عظیم قربانی پیش کر سکتا ہے لیکن وہ ایک دمبے پہ اتفاق کرتا ہے وہ بھی نوکر کے ہاتھ منگوا کے قربانی دیتا ہے میں بات مفتی صاحب عموماً سوچتا ہوں اس قربانی کے فلسفے کے حوالے سے کہ اگر یہ معاملہ اس طرح سے ہو جاتا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھرا دیتے اور وہ چھری پھر جاتی اور جو سنت ابراہیمی آج جو ہے وہ جانوروں کی صورت میں بن گئی ہے اگر وہ بیٹے کی صورت میں بن جاتی تو آج کے جو اس دور کے بخیر لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں روپیہ موجود ہے جو صرف ایک جانور ذبح کرنے کے بعد کہتے ہیں بڑا کام کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی اس وقت انسانوں کا کیا ہوتا ہے اور مسلمانوں کا کیا ہوتا کیا بات آپ نے ذکر کی ہے یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ تو سمبل ہے یہ علامت حقیقت جد عظیم تو وہ تھا ہاں۔ جو حضرت ابراہیم نے پیش ہاں۔ کیا تھا اصل جو قربانی تھی ہم تو اس قربانی سے اس قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگ مانگ کے جو دعائیں کی تھی رب حبلی اے رب مجھے ایک نیک اولاد عطا کر پھر جب بڑھاپے میں ستاسی سال کی عمر میں اولاد عطا ہوتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام سو سال کے ہیں اس وقت حکم ہوتا ہے یعنی عمر کیا تھی حضرت اسماعیل کی فلما بالا ماں ماسا یا حضرت ابراہیم کے ساتھ وہ چلنے پھرنے معاملات میں ہاتھ بتانا شروع کر دیا تھا بارہ تیرہ سال واہ اب سو سال کا تصور تو کرے ایک باپ ہو اور ہاں. اس کا بیٹا وہ بھی اکلوتا بیٹا لوتا بیٹا کہ جہاں سے نبوت جو ہے وہ چلنے والا مطلب نبوت جہاں پر جا کے ٹھہرے گی بات دیکھیں آپ یہ کتنے عظیم باتیں ہوتا ہے کہ قربان کر دو تو ذرا آج کوئی باپ تصور کرے کہ اس کی ایک ہی اولاد ہو اکلوتی اولاد ہو بڑھاپے میں اس کو قربان ہاں، ہاں۔ کرنے کا حکم ہو قربان کرنا تو درکنار ایک پل کے لیے ہم آنکھوں سے دور ہونا بھی نہیں قبول کر سکتے ہیں بات یہ مفتی صاحب کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا اور چھری کو یہ حکم کہ میرے ابراہیم کے بیٹے کے گلے پر مت چلنا یہ ساری بات ہے اچھا آپ دیکھیں اس میں یہ بات تو آئی سامنے لیکن ہم اس پہلو کی طرف آتے ہیں کہ جہاں پر آج کے اس دور میں چونکہ اب آہستہ آہستہ اس موضوع کی طرف جا رہے ہیں جو بنیادی ہمارا مقصد ہے کہ امید نمائش کہیں آج اس معاشرے میں تو نہیں ہو رہی بنیادی طور پہ جن لوگوں کو اللہ نے عطا کیا ہے بہت کچھ عطا کیا ہے وہ لوگ جب بخیر ہو جاتے ہیں قربانی کے معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے ان کے بارے میں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے قانونی یا شرعی فقہ کے اعتبار سے تو ایک شخص پر ایک قربانی واجب ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی صاحب نصاب ہونے لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور میں تریسٹھ قربانی اپنے دوست مبارک سے کی اور مجموعی طور پہ سو تھی تو کثرت دیکھیں وہاں پہ نظر آ رہی ہے نا ہاں دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب کہ ہر آدمی جو ہے وہ اتنی ساری قربانی کرے لیکن بہرحال یہ بات درست ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہاں، ہے ہے تو اس عطا کو جو پھر وہ اب اگر کوئی شخص ایک دمبا کاٹ رہا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ ایک ہی کاٹ رہا ہے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا تشنا ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ قربانی یا یعنی نمود و نمائش ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے بقوشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے اس ایوان میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اس موجودہ دور میں دراصل فلسفہ قربانی پہ ہم عمل کر رہے ہیں یا نمود و نمائش کے تصور کے تحت قربانی ہو رہی ہے اس ایوان میں انشاءاللہ شاء آپ کی کالز بھی شامل کرتے رہیں گے اور آپ سے گفتگو بھی چلتی رہے گی مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے اس بات پہ دیکھیں بنیادی طور پہ میں صرف اتنا سمجھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے جن کے پاس بہت مال ہے جن کو اللہ نے بڑی کثرت عطا کی ہے لیکن ہماری اولاد بیمار ہو جاتی ہے ہم اس پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں کوئی اللہ نہ کرے موزی مرض ہمارے جسم کو لگ جاتا ہے ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں لیکن یہ بات طے ہے کہ ایک شخص پہ قربانی صاحب استطاعت واجب ہے لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کثرت قربانی جو ہے وہ بھی مطلب معاشرے کے لیے ایک بہتری کا سبب بن سکتی ہے اگرچہ اگر وہ تمام لوگ جو عمرہ میں شامل ہوتے ہیں وہ اپنا فرض صحیح طور سے ادا کریں ہیں کثرت قربانی یہ بات تو حدیث میں موجود ہے حدیث عائشہ میں کہ ابن آدم کا کوئی عمل بھی عید الاضحیٰ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے بڑھ کے پسندیدہ نہیں ٹھیک ہے یعنی اس دن باقی نیکیاں اپنی جگہ پر مسلم لیکن اس عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے اس لیے بندہ جو ہے وہ نیکی حاصل کرنے میں اس دن اگر رجوع کرتا ہے تو وہ قربانی کی طرف رجوع کرے اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اگر ایک آدھ جانور لے آتے ہیں اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر مدارس میں یا یتیم خانوں میں لا تعداد جانور وہاں بھیج دیتے ہیں اب وہ کروڑ پتی ہے تو اتنے سارے جانور لا کے گھر میں تو جمع نہیں کرنے ہیں نا اس میں بھی کر اپنی ضرورت کے مطابق گوشت رکھنا ہے باقی غریبوں میں ہی دینا ہے تو ابتدا ہی سے لوگ یہ